حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انصار میں سے ایک آدمی آیا جبکہ جماعت کھڑی ہو چکی تھی وہ مسجد میں آیا اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے لگا انہوں نے نماز لمبی کر دی وہ آدمی یعنی صفوں سے نکل گیا اور اس نے مسجد کے ایک کونے میں نماز پڑھی پھر چلا گیا جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہیں بتایا گیا کہ فنا شخص نے ایسے ایسے کیا ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر مجھے صبح نصیب ہوئی تو میں یہ بات ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کروں گا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ سے اس واقعے کا ذکر کیا تو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلا بھیجا اور فرمایا تجھے کس چیز نے اس کام پر آمادہ کیا اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں سارا دن اون پر پانی ڈھوتا رہا میں آیا تو جماعت کھڑی تھی میں مسجد میں داخل ہوا اور ان کے ساتھ نبات میں شامل ہو گیا تو انہوں نے فلاں فلاں سورت یعنی سورہ بقرہ شروع کر دی اور بہت لمبی قرآن کی میں نے نماز توڑ کر مسجد کے کونے میں الگ نماز پڑھ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ کیا تو لوگوں کو فتنے میں ڈال رہا ہے اے معاذ کیا تو لوگوں کو سخت تکلیف میں مبتلا کر رہا ہے اے معاذ کیا تو لوگوں کو آزمائش میں ڈال رہا ہے سننے نسائی حدیث نمبر 832